حضرت یحییٰ بن ابی اسحاق نے کہا کہ حضرت سالم نے مجھ سے پوچھا اس تبرق کیا ہوتا ہے میں نے کہا موٹا اور کھرترا ریشم وہ کہنے لگے میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے پاس سندس کا حلہ دیکھا وہ یہ حلہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ خرید لیجئے پھر راوی نے حسب سابق حدیث بیان کی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو دو